بسم اللہ الرحمن الرحیم کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وسدو اور روکا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اد اللہ ضائع کر دیے یعنی اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال ولدین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امل اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ آمنو اور وہ ایمان لائے ضلع اللہ محمد جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الحق اور وہ حق ہے رب ان کے رب کی طرف سے کفرا اس نے دور کر دی انہم ان سے سی آتے ان کی برائیاں وہ اسلحہ اور درست کر دیا بالہم ان کا حال ذالکا یہ بے ان الزین بوجہ اس کے کہ بے شک وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا اتبا انہوں نے پیروی کی الباطلا باطل کی اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اتبع کا انہوں نے پیروی کی حق کی مر رب اپنے رب کی طرف سے کزا کا اسی طرح ید رب اللہ بیان کرتا ہے اللہ سے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں ان کے حالات فضا لقی تم پھر جب ملاقات کرو تم الزین کفرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا فدر بر رقاب تو مارنا ہے گردنوں کا حتی یہاں تک کہ ادا جب اسخن تم خوب سختی کر لو تم ان سے فشدو تو پکا کرو الوسا کا بندھن کو فما پھر خواہ من احسان کرو بعد اس کے بعد و اما اور خواہ فدا ان فدیا لو حتی یہاں تک کہ تدا الحرب ڈال دے جنگ رکھ دے جنگ اوزا رہا اپنے اوزار ہتھیار ذالکا یہ بات ولو یشا اللہ اور اگر چاہتا اللہ البتہ بدلہ لے لیتا ان سے لیا بلوا تاکہ آزمائے بعدکم بباز تم میں سے باز کو ساتھ باز کے ولدی فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں فلن تو ہرگز نہ ضائع کرے گا اعمالہم ان کے اعمال کو سیاح دی ہم قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی ویسل اور اصلاح کر دے گا بالہم ان کے حال کی ویل ہو مل جنتا اور داخل کرے گا ان کو جنت میں ارفہا تعریف کر دی اس کی لہم ان کے لیے یا لذین آمنو اے ایمان والو ان اگر تنسر اللہ تم مدد کرو گے اللہ کی ينسر کم وہ مدد کرے گا تمہاری و يوسبت اور جما گا اقدام کم تمہارے قدموں کو ولزین کا فرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتح پستباہی ہے ان کے لیے و عدلہ اور اس نے بھٹکا دیا آما لہم ان کے اعمال کو ظال کا یہ بات بے بوجہ اس کے بے شک انہوں نے کریہ ناپسند کیا ماں جو انزل اللہ نازل فرمایا اللہ نے تو اس نے ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال افلم یسیرو کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے فل اردی زمین میں فین ضرو تو وہ دیکھتے کئی فکانا کس طرح ہوا عاقبت انجام الزینہ ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ ہلاکت ڈالی اللہ نے الم ان پر ولیل کافری نہ امسالحا اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں ذالکا یہ بے ان اللہ بے شک اللہ تعالی مولا سرپرست ہے اللہ زینا آ ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ ان اور بے شک کافر لوگ لا مولا لہم نہیں کوئی مددگار ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی ید خل الزین داخل کرے گا ان لوگوں کو آ منو جو ایمان لائے وہ امل الصالحاتی اور انہوں نے اچھے عمل کیے جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں منتہ تہل انہار ان کے نیچے سے نہریں ولدی نہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمت وہ مزے لوٹ رہے ہیں فائدے اٹھا رہے ہیں وَيَأْكُلُونَ اور کھا رہے ہیں کما جیسا کہ تأکل الانعام کھاتے ہیں جانور مویشی ونارو اور آگ مس ٹھکانہ ہے ان کا وکین اور کتنے ہی منقریت بستیوں میں سے ہیا وہ اشدو زیادہ شدید تھی قوتن قوت میں منقریت کا تیری بستی سے التی وہ جس نے اخرجت کا نکال دیا آپ کو اہلکنا ہم ہلاک کیا ہم نے ان کو فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے افمن کیا بھلا جو نہ ہو الا بہ نتن اوپر ایک واضح نشانی کے مر ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو نہ لہو خوبصورت بنائے گئے اس کے لیے سو ہی اس کے برے اعمال و تب اور انہوں نے پیروی کی احوا اہم اپنی خواہشات کی مسل الجنتی مثال اس جنت کی التی وہ جو وہ عید المتقون وعدہ دیے گئے متقی لوگ فیحا اس میں انہار نہریں ہیں ممائن پانی سے غیر آسن غیر متغیر نہ بدلنے والا انہار اور نہریں لبن دودھ سے لم تغیر نہیں تبدیل ہوا تام ہو اس کا مزہ وہ انہار اور نہریں خمر شراب کی لذت لذت لشاربین پینے والوں کے لیے وہ ان اور نہریں من اصل مصفا صاف شہد کی ولہم اور ان کے لیے فیحا اس میں من کل ہر قسم کے پھلوں میں سے ہوں گے وہ مغفرتن اور بخشش میں رب ہم ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فنار آگ میں سکو اور وہ پلائے جائیں گے ما ان پانی ہمی من کھولتا ہوا فقت تو وہ کاٹ دے گا اماحم ان کی آنتوں کو و اور ان میں سے یستمع جو غور سے سنتا ہے الئی کا آپ کو حتی یہاں تک کہ ادا خرجو جب وہ نکلتے ہیں من ان آپ کے پاس سے قالو کہتے ہیں لذینہ ان لوگوں سے اوت العلم جو دیے گئے علم ماضا کالا کیا کچھ اس نے کہا آنفا ابھی یہی وہ لوگ ہیں تب اللہ مہر لگا دی اللہ نے اللہ قلوبہم بہم ان کے دلوں پر وت اور انہوں نے پیروی کی اہم اپنی خواہشات کی والذین اور وہ لوگ احتد جنہوں نے ہدایت پائی زادہم اس نے زیادہ دی ان کو ہدن ہدایت و آتا ہوں اور اس نے دیا ان کو تقوا ان کا تقوا فہل تو نہیں ینظرونا وہ دیکھ رہے یا انتظار کر رہے السا آتا مگر قیامت کا ان کے تم وہ آ جائے ان کے پاس بخت اچانک فقط جا تو تحقیق آ چکی اشراتہ اس کی علامات فَأَنَّا لَهُمْ تو کہاں سے ہے ان کے لیے اِذَا جَاءَتْهُمْ جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ذکراہم ان کی نصیحت فالم تو جان لو انہو بے شک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ وسطر اور بخشش مانگیے لزم بکا اپنے قصور کے لیے مومنینا اور مومنوں کے لیے ولمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے یعلم اور اللہ جانتا ہے متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو ومسواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ۖ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من

كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم